اس تفصیلی جائزے اور اس گہرے مطالعے میں خوش آمدید آج ہم جس موضوع کی گہرائی میں جانے والے ہیں وہ وہ کوئی عام سا موضوع نہیں ہے جی بالکل یہ ایک ایسی حقیقت ہے جسے اس دنیا کا ہر انسان روز جیتا تو ہے مگر شاید ہی کبھی اس پر غور کرتا ہو صحیح آج کے اس مطالعے کی بنیاد ایک انتہائی چشم کشا کتاب ہے جس کا نام غلامی کے جدید طریقے ہے اور اسے سید جہان زیب آبدی نے تحریر کیا ہے اور یہ کتاب محض ایک معلوماتی تحریر نہیں ہے بلکہ یہ اس نا نظر آنے والے جال کی مکمل تصویر پیش کرتی ہے جو جدید دور میں بچھایا گیا ہے بالکل سب سے پہلے تو میں اس کتاب کے سرورک پر بات کرنا چاہوں گی اس میں ایک انتہائی طاقتور بصری منظر کشی ہے ایک ایسے شخص کا خاکہ ہے جس نے بڑا شاندار مہنگا سوٹ پہن رکھا ہے ہم, وہ بظاہر کامیاب اور خوشحال انسان کی علامت نظر آتا ہے لیکن خوفناک بات یہ ہے کہ اس کا دماغ اور اس کا پورا جسم اسکرینوں کیمروں میڈیا اور کارپوریٹ کنٹرول کی موٹی موٹی زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے یہ زنجیریں بظاہر نظر نہیں آتی دیکھیے یہ بصری خاکہ دراصل اس پوری کتاب کا نچوڑ اور اس کا سب سے بڑا پیغام ہے یہ تصویر بتاتی ہے کہ جدید دور کا انسان جو خود کو بہت باشعور سمجھتا ہے حقیقت میں کنٹرول کے ایک بڑے نظام کا محض بن چکا ہے اور آج کے ہمارے اس گہرے مطالعے کا مقصد بھی یہی ہے ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ بظاہر آزاد نظر آنے والی یہ دنیا حقیقت میں کیسے غلام ہے بالکل ہم ان تمام شعبوں کا جائزہ لیں گے ہم مشہور مثالوں سے کڑیاں ملائیں گے اور یہ نتیجہ اخذ کریں گے کہ آج کے دور میں اصل آقا کون ہے غلام کون ہے اور اس اندیکھی غلامی سے نجات کیسے ممکن ہے چلے اس موضوع کی طے کھولتے ہیں یہاں جو بات سب سے زیادہ حیران کن ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی غلامی کا لفظ سنا جاتا ہے تو ذہن میں فوراً پرانے دور کی وہ جسمانی غلامی آتی ہے جہاں زنجیریں باقاعدہ نظر آتی تھیں ہاں جہاں منڈیاں لگتی تھیں اور لوگوں کو خریدا بیچا جاتا تھا جی ہاں لیکن مصنف کے مطابق غلامی ختم نہیں ہوئی اس نے محض اپنا روپ بدل لیا ہے آج کی غلامی نفسیاتی معاشی اور ثقافتی ہے یعنی غلام کو آزادی کا وہم ہوتا ہے بالکل اسے لگتا ہے کہ وہ اپنی مرضی سے فیصلے کر رہا ہے اپنے حکمران چن رہا ہے مگر حقیقت میں اس کی سوچ اور معاشی فیصلے ایک پوشیدہ عالمی نظام کے تابع ہوتے ہیں یہ یہ دعویٰ تو بہت سنگین ہے اگر زنجیریں جسم پر نہیں ہیں تو پھر وہ کہاں ہے کتاب میں سیاست قانون اور معاشیت کے جال کا ذکر ہے لیکن کیا عالمی مالیاتی ادارے جیسے آئی ایم ایف یا ورلڈ بینک غریب ممالک کی مدد کے لیے نہیں بنائے گئے تھے کتاب کی دلیل بالکل اس کے برعکس ہے مصنف یہ ثابت کرتے ہیں کہ ماضی میں طاقتور ممالک فوجی بھیج کر قبضہ کرتے تھے آج یہ کام معاشی قرضوں اور ان اداروں کے ذریعے کیا جاتا ہے یعنی وہ بغیر گولی چلائے ملک کنٹرول کر لیتے ہیں جی جب کوئی ترقی پذیر ملک قرض لیتا ہے تو اسے سخت شرائط ماننی پڑتی ہیں یہ ادارے بتاتے ہیں کہ سبسڈی کتنی ہوگی ٹیکس کتنا لگے گا بجلی کی قیمت کیا ہوگی ملک کا بجٹ اس کی پارلیمنٹ کے بجائے ان اداروں کے دفتروں میں بنتا ہے کیا کتاب میں کوئی ایسی ٹھوس مثال دی گئی ہے جس سے یہ سمجھنا آسان ہو جی مصر کی مثال بہت تفصیل سے بیان کی گئی ہے دو ہزار تیرہ میں مصر میں ایک سیاسی بحران آیا حکومت تبدیل ہوئی اور فوراً آئی ایم ایف کے ساتھ ایک بڑا معاہدہ کیا گیا اچھا تو اس کے نتائج کیا نکلے نتائج بہت بھیانک تھے حکومت کو روٹی اور ایندھن پر سے سبسڈی ختم کرنی پڑی مصری کرنسی کی قدر آدھی رہ گئی اور مہنگائی آسمان سے باتیں کرنے لگی ریاست کے فیصلے بیرونی اداروں کے ہاتھ میں چلے گئے یہ تو معاشی پہلو ہو گیا اور جب ہم بین الاقوامی قانون کی بات کرتے ہیں تو کیا وہاں بھی کوئی دہرا معیار ہے بظاہر تو عالمی عدالتی انصاف کے لیے ہیں مصنف عالمی قانونوں کو طاقتور ممالک کا ہتھیار قرار دیتے ہیں کتاب میں فلسطین کی مشہور مثال پیش کی گئی ہے کتاب کے مطابق اقوام متحدہ کے قانون صرف کمزوروں کو قابو میں رکھنے کے لیے ہیں بالکل کیونکہ وہاں دہائیوں سے مسائل چل رہے ہیں لیکن کوئی قانون حرکت میں نہیں آتا جی ہاں کیونکہ وہاں طاقتور ممالک کے مفادات ہیں قانون صرف اس پر لاگو ہوتا ہے جو نظام میں غلام کی حیثیت رکھتا ہے جبکہ آقا ان قانونوں سے بالا ہیں یہ ایک تل حقیقت ہے لیکن یہ تو ریاستی سطح کی بات ہو گئی اگر ہم انفرادی سطح کی بات کریں تو کیا ہم بھی معاشی غلام ہیں کتاب میں کریڈٹ کارڈز کا ذکر ہے لیکن یہ تو ایک جدید سہولت ہے نا یہی وہ دھوکہ ہے جس پر صارفی کلچر کھڑا ہے بظاہر کریڈٹ کارڈ سہولت ہے لیکن یہ سود پر مبنی ہے انسان وہ چیزیں خریدتا ہے جن کی اسے ضرورت نہیں ہوتی ان پیسوں سے جو اس کے پاس نہیں ہوتے اور پھر وہ ساری زندگی اس قرض کو اتارتا رہتا ہے بالکل وہ اپنی پوری زندگی کم از کم سود ادا کرنے میں گزار دیتا ہے وہ صبح کام پر اس لیے نہیں جاتا کہ اسے کام پسند ہے بلکہ اس لیے جاتا ہے کہ اسے بینک کی قسط ادا کرنی ہے یہ جدید دور کی بیڑیاں ہیں یہاں بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے کیونکہ اگر ریاستوں کی پالیسیاں اور انسان کی جیب دونوں کنٹرول میں ہے تو کیا انسان کا سوچنے کا انداز بھی اس کا اپنا ہے مصنف کہتے ہیں کہ جدید غلامی کا سب سے خطرناک وار ذہنوں پر ہوتا ہے ذہنوں کی اس تسخیر کو سمجھنے کے لیے تاریخ دیکھنی ہوگی مصنف نے بر صغیر میں لارڈ مکالے کے تعلیمی نظام کی بہت مشہور مثال دی ہے وہ جو اٹھارہ سو پینتیس میں متعارف کروایا گیا تھا جی اس کا مقصد ایک ایسا طبقہ تیار کرنا تھا جو رنگ اور خون میں تو ہندوستانی ہو لیکن ذہن سوچ اور پسند میں بالکل انگریز ہو یعنی وہ اپنی ہی ثقافت کو کمتر سمجھے یہ تو مکمل ذہنی غلامی ہے بالکل آج کا جدید تعلیمی نظام بھی کتاب کی دلیل کے مطابق اسی سوچ کا تسلسل ہے یہ نوجوانوں کو عالمی معاشی مشین کا پرزہ بننا سکھاتا ہے ثقافت یہ بات نکلی ہے تو ادب کے حوالے سے افریقی مصنف نگوگی وا تھیونگو جی ہاں۔ کے واقعے کا ذکر بھی بڑا اہم ہے انہوں نے اپنی مادری زبان میں لکھنے کا فیصلہ کیا تھا جی نگوگی عالم شہرت یافتہ مصنف تھے جب انہیں احساس ہوا کہ انگریزی میں لکھنے سے وہ استعمال کے سانچے میں ڈھل رہے ہیں تو انہوں نے اپنی زبان گی کیو میں لکھنے کا فیصلہ کیا اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ انہیں دباؤ کا سامنا کرنا پڑا اور جلاوطنی اختیار کرنی پڑی بالکل مصنف اس سے ثابت کرتے ہیں کہ عالمی ادب پر انگریزی اور فرانسیسی کا تسلط ہے کوئی اپنی زبان میں سوچنے کی کوشش کرے تو اسے دھارے سے باہر کر دیا جاتا ہے یہ واقعی ہوش اڑا دینے والی بات ہے اچھا اگر ہم آج کے ڈیجیٹل دور کی بات کریں ہم سوشل میڈیا پر جو دیکھتے ہیں وہ تو ہمارا اپنا انتخاب ہوتا ہے نا کیا ٹیکنالوجی بھی اس کنٹرول کا حصہ ہے یہ آج کے دور کا سب سے خطرناک ہتھیار ہے کتاب میں کیمبرج اینالیٹیکا اسکینڈل کی مثال تفصیل سے دی گئی ہے کہ کیسے لوگوں کی سوچ کو ہیک کیا گیا تھوڑا رکیے یہ ماڈل کام کیسے کرتا تھا کوئی عام انسان یہ کیسے سمجھے گا کہ فیس بک پر اس کا ایک لائک اس کی سیاسی سوچ بدل رہا ہے دیکھیے ان کمپنیوں نے کروڑوں صارفین کا ڈیٹا ان کی اجازت کے بغیر اکٹھا کیا انہوں نے دیکھا کہ کون کس چیز سے ڈرتا ہے یا خوش ہوتا ہے اس کی بنیاد پر ہر فرد کا ایک نفسیاتی خاکہ تیار کیا گیا یعنی ہر انسان کی کمزوریوں کا ایک پروفائل بن گیا جی پھر سیاسی انتخابات کے دوران لوگوں کو ان کی نفسیات کے حساب سے نشانہ بنایا گیا اگر کوئی غیر ملکیوں سے ڈرتا تھا تو اسے ویسی ہی جھوٹی خبریں دکھائیں گئی تاکہ وہ ایک خاص امیدوار کو ووٹ دے اور لوگوں کو لگ رہا تھا کہ وہ آزاد مرضی سے ووٹ دے رہے ہیں بالکل لیکن ان کا ریموٹ کنٹرول کسی اور کے ہاتھ میں تھا یہ تو ایک خوفناک منظر ہے لیکن مصنف کی دلیل یہاں تک نہیں رکتی کتاب کے مطابق یہ کنٹرول ہمارے جسموں خوراک اور ہسپتالوں تک پہنچ چکا ہے یہ سب کیسے ہو رہا ہے زراعت اس کی نمایاں مثال ہے چند ملٹی نیشنل کمپنیوں نے زراعت کے پورے عالمی نظام پر اجارہ داری قائم کر لی ہے خاص طور پر جی ایم او بیجوں کے ذریعے یہ جی ایم او بیج عام بیجوں سے کیسے مختلف ہیں اور یہ کسان کو غلام کیسے بناتے ہیں عام بیج سے کسان اگلی فصل کے لیے کچھ بیج بچا لیتا ہے وہ خود مختار ہوتا ہے لیکن کمپنیوں نے ٹرمینیٹر سیڈز بنائے ہیں یہ بیج بانج ہوتے ہیں او یعنی کسان انہیں دوبارہ استعمال نہیں کر سکتا جی ہاں اسے ہر سال کمپنیوں سے مہنگے بیج اور ان کے مخصوص کیمیکل خریدنے پڑتے ہیں کسان کا صدیوں پرانا نظام تباہ ہو گیا اور وہ اپنی ہی زمین پر محتاج ہو گیا اور صحت کے شعبے میں بگ فارما کا ذکر ہے بظاہر تو میڈیکل سائنس نے انسان کی اوسط عمر میں اضافہ کیا ہے تو صحت کا نظام استحصال کیسے ہے مصنف یہ نہیں کہتے کہ تمام ادویات بری ہیں ان کی تنقید بگ فارما کے کاروباری ماڈل پر ہے ان کا مقصد بیماریوں کا مستقل علاج تلاش کرنا نہیں بلکہ منافع کمانا ہے اور منافع اس میں ہے کہ مریض تا حیات دوائی کا خریدار بن جائے بالکل زیادتیس یا بلڈ پریشر کی مثال لے لیں انسان کو ساری زندگی دوائیاں کھانی پڑتی ہیں اس نظام نے انسان کو صحت مند نہیں بلکہ ایک دائمی گاہک بنا دیا ہے اور جب یہ سارا دباؤ اکٹھا ہوتا ہے تو خاندانی نظام پر اثر پڑتا ہے جاپان کے کاروشی کلچر کی مثال بہت دل دہلا دینے والی ہے کروشی کا مطلب ہے زیادہ کام کرنے سے موت کارپوریٹ کلچر نے ایک ایسا نظام وضع کیا ہے جس میں انفرادیت پسندی کو سب سے اوپر رکھا گیا ہے یعنی انسان دن رات صرف دفتر میں گزارتا ہے جی وہ بارہ سے چودہ گھنٹے کام کرتا ہے اور ہفتوں اپنے خاندان کی شکل نہیں دیکھ پاتا اس کا نتیجہ نفسیاتی ٹوٹ پھوٹ یا خودکشی کی صورت میں نکلتا ہے تو خاندانی نظام جو ایک تحفظ دیتا تھا اسے جان بوجھ کر کمزور کیا جا رہا ہے تاکہ اکیلا انسان اس مشین کا زیادہ فرما بردار پرزا ثابت ہو بالکل درست تو اس سب کا اصل مطلب کیا ہے ہم نے سیاست کا دگنا معیار دیکھ لیا میکالے کا نظام بیجوں پر اجارہ داری سب دیکھ لیا اس جدید دور میں آقا کون ہے اور غلام کون ہے اس نظام میں آقا وہ بادشاہ نہیں ہے جو تاج پہن کر بیٹھے ہوں آج کے آقا وہ سامراجی طاقتیں multinational corporations big pharma اور عالمی مالیاتی ادارے ہیں اور ٹیکنالوجی کی بڑی کمپنیاں جو پردے کے پیچھے سے دنیا کو کنٹرول کر رہی ہیں جی اور غلام وہ تمام ترقی پذیر ممالک ہیں جو آزادی کا جشن تو مناتے ہیں لیکن ان کے فیصلے ان کے اپنے نہیں ہوتے اور وہ عوام بھی جو صارفی کلچر اور اسکرینوں کے جال میں پھنس کر خود کو آزاد سمجھتے ہیں حالانکہ ان کی ہر پسند کو منافع کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے اگر ہم اسے بڑی تصویر سے جوڑ کر دیکھیں تو ایک اہم سوال اٹھتا ہے کیا اس نظر نہ آنے والی غلامی سے نکلنے کا کوئی راستہ موجود ہے کتاب نجات کے عملی راستوں پر بھی بات کرتی ہے تو پھر نجات کیسے ممکن ہے کیا اس کا حل بھی اتنا ہی پیچیدہ ہے سب سے پہلا قدم ہے شعوری بیداری کوئی بھی غلام اس وقت تک جدوجہد شروع نہیں کر سکتا جب تک وہ تسلیم نہ کرے کہ وہ غلام ہے بالکل اندھی تقلید کے بجائے غور و فکر کی ضرورت ہے جی مصنف نے قرآن کے بتائے ہوئے غور و فکر کے اصولوں کو اپنانے کی ضرورت پر زور دیا ہے اس کے علاوہ معاشی اور تعلیمی خود مختاری بہت ضروری ہے یعنی سود پر مبنی نظام سے نکل کر مقامی صنعت کو فروغ دیا جائے اور اپنا تعلیمی نصاب بنایا جائے بالکل اس حوالے سے مصنف نے امام خمینی کی جدوجہد کی ایک عملی مثال دی ہے یہ حوالہ کسی سیاسی تحریک کی حمایت کے لیے نہیں بلکہ یہ سمجھانے کے لیے ہے کہ قوم کو غلامی سے نکالا کیسے جاتا ہے اس ماڈل کی کیا خاص بات ہے امام خمینی نے فوراً سیاسی تصادم کا راستہ نہیں اپنایا انہوں نے اسلامی تاریخ کے مکی دور کو اپنایا یعنی سب سے پہلے لوگوں کی فکری اور نفسیاتی تربیت کی انہوں نے قوم کو احساس کمتری سے نکالا جی جب تک ذہن آزاد نہیں ہوتے سیاسی یا معاشی آزادی ممکن نہیں یہ ماڈل ثابت کرتا ہے کہ آزادی کا راستہ ہمیشہ سوچ کی آزادی سے شروع ہوتا ہے یہ واقعی ڈہرا خاکہ ہے اس پورے جائزے کو سمیٹیں تو واضح ہوتا ہے کہ زنجیریں غائب نہیں ہوئیں بس انہوں نے اپنا رنگ بدل لیا ہے اب وہ ڈیجیٹل اسکرینوں قرضوں اور عالمی پالیسیوں کے جال کی بنی ہوئی ہیں اور اس گفتگو کو ختم کرنے سے پہلے میں ایک ایسا پہلو سامنے لانا چاہتا ہوں جو معاشرے کے لیے سوچنے کا بڑا مقام ہے جی ضرور ذرا اس بات پر غور کریں کہ ہم کھیلوں کے بڑے عالمی مقابلوں جیسے اولمپکس یا ورلڈ کپ کو بڑے جوش سے دیکھتے ہیں کیا وہ واقعی محض تفریح ہیں یعنی آپ کا اشارہ اس طرف ہے کہ یہ بھی کنٹرول کا حصہ ہیں جی کیا وہ سامراجی طاقتوں کا ایک ایسا جدید ہتھیار نہیں جس کا مقصد قوموں کی توانائیاں اور وقت ان مصنوعی مقابلوں میں الجھا دینا ہے تاکہ وہ کبھی اپنی حقیقی غلامی اور اصل مسائل کی طرف دھیان ہی نہ دے سکیں یہ تو بہت گہری بات ہے اگلی بار جب کوئی عالمی میچ دیکھا جائے تو خود سے یہ سوال ضرور کرنا چاہیے کہ کیا ہم تفریح کر رہے ہیں یا ہمیں کنٹرول کیا جا رہا ہے یہ واقعی ایک ایسا زبردست اور چپتا ہوا سوال ہے جو دیر تک ذہنوں میں گونجتا رہے گا آج کے اس مطالعے نے ایک نیا زاویہ فراہم کیا ہے جس کی مدد سے ان جدید زنجیروں کو پہچانا جا سکتا ہے کیونکہ آزادی کا پہلا قدم سوچ کی آزادی ہے آج کے اس تفصیلی جائزے میں ہمارے ساتھ اس فکری سفر کا حصہ بننے کے لیے بہت شکریہ اگلے موضوع کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی